حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تین وطر پڑا کرتے تھے اور ان میں سب حسم مربکل قل یا ایوہ الكافرون اور قل اللہ احد پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چار